بن ہم سے ہی الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت نمس عزت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زاد گرامی پر ان گنت درود سلام کے بعد کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے ایک پرفتن دور ہے انسانی خون ہو چکا ہے اور بے درخت بہایا جا رہا ہے کچھ ہو جائے اللہ رب العزت سارے معاملے اس کا کے ساتھ تعلق درست ہو اس کا لوگوں کے حقوق کے تعلق سے اقدام درست ہو تاکہ اگر یہ وقت اچانک آ جائے اللہ رب العزت کے سامنے انسان پر دلو ہو کے دور میں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی ہے تمہارا آواز أن يزحزح نفسه في النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤذى إليه صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت سے کہ جب فطرت کی بہتات سے زیادہ توجہ اس بات کو دینی ہے کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اس وقت رسول اللہ ہے تمہاری موت اس طرح ہے تمہارا اللہ پر قبی ایمان ہو اللہ کی طرف بھرپور عنابت ہو پختہ تعلق ہو اس کی توحید ربوبیت توحید ربوبیت اصماؤ کے صفات کے ساتھ انتہائی گہرا وقت ہو اور ساتھ ساتھ روز آخرت کی تیاری ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ بلیہ عصیل انداز بیماری خب ہو یوزا نہیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو سلوک تم اپنے بارے میں چاہتے یعنی ہمارا مجزم کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کے تعلق سے تمہارا معاملہ درست تاکہ اگر یہ وقت اچانک آ جاتا ہے تو اللہ کے سامنے کسی مدانت کو کسی خجالت سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان دونوں حوالے سے اپنے معاملات درست کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور بندوں کے حقوق کی حفاظت ان دونوں حوالوں سے ہمارے معاملات درست ہو جائیں آگے اچانک آنے والے اس وقت کے لیے استعداد ہو اور مکمل تیاری ہو شریعت کی سماج اور برکت کون انکار کر سکتا ہے کچھ امور ایسے ہیں جو حصول جنت کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان ان کا حصول بہت ہی سہت اور یہ ایک پہچان ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کہ شریعت کی ان سماحتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ ہو کون سی نیکی اللہ رب العزت کو کب پسند آ جائے اور اللہ پاک اسے قبول کر لے تقوا کیما یا تقمر مستقیم اللہ رب العزت صرف ان بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے جن میں تقوا ہو تو نیکی کی قبولیت یہ انسان کے متقی ہونے کی صنعت ہے ہما وقت اس مقصد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور یہ کوشش کی جائے کہ جو نیکی سامنے آئے اسے کر لی جائے اسے ضائع نہ کیا جائے وہ خالق اور مالک کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے اور ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے اس میں پوری طرح سرخرو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کسی بڑی اور چھوٹی نیکی کی تفریح بڑے بڑے بھاری بھاری اعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں شوق ہوتا ہے چھوٹے اعمال کا کمزور مطلب نہیں حالانکہ اللہ رب العزت عمل کرنے والے کے اخلاص کو دیکھتا ہے اور عمل کتنا ہی چھوٹا ہو اللہ پسند آ جائے اللہ قبول کر دیتا ہے راضی ہو جاتا ہے اور اس چھوٹے سے عمل کو بندے کی بخشش اور نجات کا باعث قرار دے دیتا ہے ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے حل کیا جب میرے دل میں سختی ہے جیسے آرابیوں اور دیہاتیوں کے دل میں سختی ہوتی ہے اس طرح کی سختی سے مجھے بھی واسطہ پڑتا ہے دل سخت ہے دل کی زمین نرم ہو جائے اس میں رقت آ جائے یہ میری طلب ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے رسول اللہ سے نے شاہ فرمایا اللہ تک میں بارے میں صحیح ہے کسی نیکی کو حقیر نہ جائے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے جو نیکی سامنے آ جائے کسی نیکی کا موقع بن جائے اسے اللہ کی رضا کے لیے کر گزرو یہ تمہارا وزیرہ جائے ہے ہمر بن جائے تو اس سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے دقت آتی ہے نرمی آتی ہے دل کی اصلاح در حقیقت ہر چیز کی اصلاح پر منتج ہوتی ہے اسلام نے اس کی دو مثالیں تھیں چھوٹی چیزیں کا آفات ہے وجہ طلیق اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ کوئی بھائی کوئی دوست کوئی شخص مسلمان تم سے ملنے آیا ہے اس سے تم ملو ٹندہ پیشانی کے ساتھ خوراک اور خوش ہو کر ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے مگر اللہ رب العزت اسے صدقے کے طور پر لے لیتا ہے اس کو پالتا ہے پڑھاتا ہے میرے پڑا بندے نے میرے پڑا بندے کا خوش ہو کر استقبال کیا بندہ تو بھول چکا ہوتا ہے مگر اللہ رب العزت بھولنے والا نہیں ہے اور پھر وہ لا یا بلا کوئی نیکی وہ سیدھا نہیں ہوتی اللہ اسے سنبھال لیتا ہے اسے پالتا ہے بڑھاتا ہے اور اس کا حجم قیامت کے دن کئی گنا بڑھ کر سامنے آ جائے گا دوسری مثال آپ نے کفڑے بلوند جن درویہ کا انایا تھی تمہارا کوئی بھائی پیاسا ہے تو اپنے مشکیزے میں سے اس کے برتن میں پانی ڈال دو اسے پانی پلا دو عمل کو چھوٹا نہ سمجھے اسے پانی پلا دو اس کے برتن میں پانی ڈیل دو بھر دو اور ساتھ ہی فرمایا کہ بھائی یا کر پل اس بار تیسرا کام یہ کرنا کہ اپنے کپڑے کو ٹہنوں سے نیچے لٹکانے سے بچنا فائنل اس بار وہ عمل تکبر ہے تمہارے دل میں خواہ کتنی توازر ہو لیکن اگر تمہارا کپڑا ٹہنے سے نیچے ہے تو یہ تکبر یہ این تکبر ان کا ناخ داغے کرو کہ میں دل سے تکبر نہیں ہوں نہیں یہ عمل ہی ختم ہو اس سے بچو اس سے بھی اللہ رب عزت دلوں کی سختی دور کرتا ہے تو آپ غور کریں پیارے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ترغیب دی یہ عمل ان دونوں اپنی قبولیت کا درجہ پا لے یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی انسان کی بخشش کا باعث بن سکتے ہیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ خلا امر ریاض دلی اللہ ہوا ہے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ پھر سب نے ایک ساتھ گھمایا ہر باڑوں نے حصلہ مليحة العنس ما من عامل يعمل بخصلة منها إلا رجاء ثوابها تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة فرمایا کہ چالیس خصلتیں ایسی ہیں ان چالیس فصلتوں میں جو سب سے بڑی فصلت ہے وہ کسی کو بکری کا تحفہ دینا ہے مسائل کل چالیس ہیں ان میں سے سب سے بڑی فصلت کسی کو بکری کا تحفہ دینا ہے کہ جو شخص ان فسائل میں سے کسی ایک فصلت کو اپنا لے دو شرطوں کے ساتھ اور جانا یہ ہے اس کے ثواب کی نیت سے تصدیق معروض ہے اور جو ثواب کے تعلق سے فائدے ہیں اس کی پوری تصدیق کے ساتھ دو شرطیں فرق یہ ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جو اجر اور ثواب کا ذکر ہے ان فسائل کا اس کے حصول کی پوری امید ہو نا امید نہ ہو اور دوسرا اس کی تصدیق بھی ہو کہ کے عمر کا یہ فرمان برحق کوئی شک و شبہ نہ ہو ان دو شرائط کے ساتھ ان چالیس فسائل میں سے کسی ایک فصلت کو اگر اپنا لے گا اللہ رب العزت اس مسلم کو اپنانے کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرما دے یہاں شریعت کی برکت اور سماحت اس پر غور کیجیے چالیس فسائل ہیں اور سب سے بڑی فصلت بکری کا طور پر ہے باقی جو انتالیس فسائل اس سے چھوٹی ہیں وہ کیا کیا ہوں گے چھوٹے چھوٹے عملے ہوں بکری کا توٹکا دے دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے باہر ایک چھوٹا سا عمل ہے بکری کا توٹکا دینے کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ پوری بکری کے نہ دے بلکہ اپنے کسی پڑوسی کو کسی دوست کو کسی بھائی کو اس وقت تک توٹفے کے طور پر دے دے جب تک اس کا دودھ آ رہا ہے پھر واپس لے اور یا پھر پوری بکری توحفے میں دے دیں آتا ہے کہ سب سے بہترین توڑھا بکری کا توحفہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تخدو بھی آنی ہے بدروخ بھی آنی ہے بکری صبح اور شام اپنے دودھ سے برتن بھر کے دے دیتی ہے بچے پیتے ہیں و عیال جیتے ہیں ان کے صبح و شام کا کھانا ان کو حاصل ہو جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ کسی کا اتنا انتظام کر دینا کہ اس کی فیملی اس کا خاندان صبح و شام اپنا کھانا حاصل کر سکے یہ بہت بڑا تحفہ ہے اور بہت بڑی نیکی ان چالیس فسائل میں سے سب سے بڑی خصلت یہی ہے باقی فسائل چھوٹے ہیں مگر ہر کسرت پر جنت کا فائدہ ہے وہ خسائل کون کون سی ہیں نبی السلام نے بیان نہیں فرمایا بلکہ ان خسائل کو مخفی رکھا اور یہ بھی ایک شریعت کا بڑا اعلی رمز ہے کہ بعض چیزوں کو شریعت مخفی رکھتی ہے چھپا کے رکھتی ہے تاکہ بندے اول کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جائے اور خانیہ اسی چیز کے ساتھ مشغول رہیں اور باقی نیکیوں کے مواقع چھوڑ دیں جیسے شب قدر چھپا لی گئی اگر بتا دی جاتی تو کئی لوگ اسی پر تنایت کر لیتے کہ ہم نے ایک رات جاگ لیا اور یہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اب باقی دنوں میں ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شریعت نے اس عظیم رات کو چھپا لیا تاکہ کسی کو یقین نہ ہو کہ یہ حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی اور باقی جو دن رات ہے ان میں بھی اللہ کی عبادت اور بے امان قائم رہے جیسے جمعے کی گھڑی ہے چھوٹی سی گھڑی چھوٹی سی ساخ رسول اللہ وسلم کو فرمانے کے جو شخص اس میں دعا کرتا ہو کوئی بھی دعا کر لے اللہ پاک قبول فرمائے گا وہ گھڑی بیان نہیں ہوئی کون سی ہے چھپا نہیں گئی اگر وہ گھڑی بیان ہو جاتی تو لوگ اسی گھڑی پر اتفاق کر لیتے جب ساری دعائیں اس موقع پر قبول ہو سکتی ہیں تو باقی اوقات میں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں اسی طرح ان چالیس فسائل کو چھپا لیا گیا ہے ایک فصلت بیان ہو گئی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ باقی انتالیس امور کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں مگر پروردگار کی رحمت ان چھوٹے امور کو جنت کے بعد فرماتا ہے اس حدیث کا ایک راوی حسانی میں آتی ہے اور ہمارے تابعین میں سے اس کا قول ہے کہ میں نے ان فسائل کو شمار کرنے کی کوشش کی گننے کی کوشش کی تو میں پندرہ سے آگے نہیں بڑھ سکا لیکن ان خسائل میں سے کسی خصلت پر ہم دعوی نہیں کر سکتے کہ یہ خصلت اس حدیث کا مثلا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دعوی بغیر دلیل کے ہوگا دلیل قائم کرنی پڑے گی کہ یہ خصلت بکری کے تحفے سے چھوٹی ہے اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال پر توجہ دیں اور ان کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں اور جو عمل کریں اس میں یہ دو نیتیں کار فرما ہوں ایک یا اللہ جو بھی اس عمل کا اجر ہے مجھے اس کے حصول کی امید ہے میں نا امید نہیں ہوں لات اپنا رحمت اللہ اور دوسرا یہ کہ تیرے پیغمبر نے جو فرمایا وہ سچ ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور کسی امر کو چٹلانے والا نہیں یہ دو نیتیں ہر نیکی کے ساتھ کار فرما ہوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے امور کی توفیق دے دے جو اس حدیث میں مجبور ہے نبی اسلام نے ان کا بیان نہیں کیا ہمیں معلوم نہیں وہ کون سے امور ہیں لیکن موجود ہیں وہ چھوٹے چھوٹے امور ہیں بکری کے تحفے تھے چھوٹے تو ہم ہر نیکی کرتے رہیں ہو سکتا ہے وہ نیکی کسی حدیث کا مزداق بن جائے اور اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیں کتب حدیث میں بعض چھوٹے چھوٹے امور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی تقسیم کا ذکر ہے ایک شخص نے راستے سے ایک موزی پتھر کو ہٹا دیا صحیح مسلم کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور اس کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جنت کا وعدہ فرما لی چھوٹا سا عمل ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دی اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دی حالانکہ وہ خواہشہ عورت تھی بد کردار عورت اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک انقلاب وفا کر دی پرہیزگار بن گئی مستقی بن گئی اپنے گناہوں سے قائب ہو گئی اور اللہ کی طرف سے اس کو جنت کی وراثت حاصل ہو گئی ایک چھوٹے سے عمل کی برکت ایک شخص کے عمل کے دن پیش ہوگا اس کے میزان حسنات میں کوئی نیکی نہیں ہوگی ہاں یہ نیکی ہوگی کہ وہ تنگ دستوں کو ڈھیل دیا کرتا تھا تاجر تھا وقت پر اگر کوئی ادائیگی نہ کر سکا تو اس کو ڈھیل دیتا محلت دیتا اللہ فرمائے گا کہ ڈھیل دینا محلت دینا میری صفات میں سے تھا میں تجھے معاف کرتا ہوں ایسی بہت سی مثالیں ہے وہ کاشا بن محسن الغفاری رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ستر ہزار افراد کا ذکر کیا جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے انہوں نے فوراً دکھایا کہ اللہ جگہ نہیں بنی جہاں رسول اللہ وسلم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے فرمایا کہ انت منہم دعا کی ضرورت نہیں تم انہیں میں سے تم ان ستر ہزار افراد میں شامل ہو داخل ہو جن کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ انہیں مبتلا عذاب کیا جائے گا جنت میں بلا حساب بلا عذاب داخل ہوں گے تم انہی میں سے ہو وہ کاشا بھائی بشارت کیوں مل گئی ان کی اس حرص کی بنا پر جو اس وقت ظاہر ہوئی حالانکہ اس حدیث کو کئی صحابہ نے سنا لیکن سب سے پہلے اس بشارت کے مستحد ہونے کا شوق اکاشا کے دل میں پیدا ہوا اور فوراً علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے تو یہ ایک شوق ایک طلب جو اس وقت پیدا ہوئی وہ اکاشا کے لیے بشارت کا باعث بن گئی تو یہ ایک دل کا شوق اور جنت کے حصول کا تما جو سب صحابہ کے دلوں میں تھا لیکن آج اکاشا کی رغبت سب پر غالب تھی اور اس کی ایک چھوٹی سی نیکی ایک چھوٹی سی ایک رغبت جو دل میں پیدا ہوئی اس کے جنتی ہونے کا باعث بن گئی تو ایسے بہت سے مظاہر شریعت میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتق النار نہ بھی شدت مرا برو بھی کالے مجموع بچہ جہنم سے خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے اس حدیث کا مزدار کیا ہے آدھی کھجور بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے تو ایسا رنج جائے سائل سامنے موجود ہو تو جو تمہارے پاس ایک کھجور ہی اس کو دے دو اس نیکی کو حقیق نہ سمجھو کہ ایک کھجور سے کیا بنے گا جو بھی نیکی ممکن ہے کر ڈالو اخلاص کے ساتھ اگر دو گے تو اللہ رب العزت قبول فرما لے گا اور تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یورپ بھی ہے کما یورپ بھی آہ تک ہوا اللہ العزت اس کھجور کو پالتا ہے بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے کسی جانور کو پالتے گھوڑے کو بکری کو اونٹ کو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے پلتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ کھجور قیامت تک پڑے گی اور بڑھے گی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانے والا اور پالنے والا ہے حتہ تصویر احمد اللہ تم قیامت کے دن دیکھو گے اپنے میزان حسنات کو کہ ترازو کے نیکیوں کے پرڑے میں وہ کھجور بہت پہاڑ بن کے بیٹھی ہوئی یہ خالق کائنات کی مہربانی اور یہ دین کی سماحت ہے ایک چھوٹی سی نیکی انسان کو کہاں سے کہاں لے گئی بلکہ آگے فرمایا ولو کے کلے میں دن یہ تھا اس ساحل کو دینے کے لیے اگر کھجور بھی نہیں ہے تو کوئی کلمہ طیبہ کہہ دو اخلاق سے کوئی بات کہہ دو اس کو ڈانٹنے کی بجائے کوئی پیار کی محبت کی بات کہہ دو کوئی دعا دے دو اس وقت یہ دعا بھی تم تمہیں جہنم سے بچا سکتی تو دیکھیں امور شریعت میں اعتدار کا راستہ کتنا بہترین ایک شخص اگر دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اور وہ اخلاقی پسلی کا شکار ہو اس کی آنکھیں ہمیشہ ماتھے پر ہوں اور زبان حال سے اپنے بڑے عابد اور زاہد ہونے کا اعلان کرتا پھر تو ایسے شخص کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں بد اخلاقی سے بڑے بڑے اعمال برباد ہو جاتے ہیں رسول اللہ سے عورت کو جہنمی قرار دیا جو عابدہ تھی زاہدہ تھی متقیہ تھی راتوں کو قیام کرتی دن کو روزے رکھتی مگر زبان کی کڑوی تھی فرمایا جہنمی ہے اور وہ عورت جو فرائض پر اکتفا کر پاتی تھی نوافل ادا نہ کر پاتی بہت ہی فقیر تھی صدقے اور زکات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن زبان کی میٹھی تھی فرمایا کہ جنتی ہے تو بڑے امور کے ساتھ ساتھ ان چھوٹے امور کا خیال رکھنا یہ وہ شرعی اعتدال ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ وسلم نے ان دو انتہائی چھوٹی نیکیوں کا ذکر کیا کہ آدھی کھجور دے کر جہنم سے بچ جاؤ اگر وہ بھی نہ ہو تو کرنا طیبہ کہہ دو اچھی بات کہہ دو کوئی دعا دے دو فرمایا کہ کے کا درہم ہم در درہم کل ایک عجیب معاملہ ہوا کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے بادی لے گیا صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں فرمایا کہ کل دو شخصوں نے سبتا دیا ایک نے ایک درہم دوسرے نے ایک لاکھ درہم اور اللہ تعالیٰ نے ایک درہم والے کو زیادہ اجر دیا اور اس کا وہ ایک درہم ایک لاکھ درہم پر چھا گیا حاوی ہو گیا اور ہارے با گیا قبول دونوں ہو گئے لیکن زیادہ اجر ایک درہم والے کو ملا صحابہ نے سب کو معلوم کیا تو رسول اللہ حسن نے شاہ فرمایا کہ اس کے پاس ٹوٹل دو درہم تھے ایک لاکھ والے کے پاس کروڑ ہا درہم تھے اس نے اپنے خزانوں میں سے کچھ نکال کر دے دیا لیکن اس کے پھر ساتھ دیکھو ایک درہم والے کی کہ تصدہ کا نصف مال ہی اس نے آدھا مال دے دی آدھا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی زیادہ پذیرائی ہوئی وہ نیکی چھوٹی ہے لیکن جو دل کے حرص ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کا تمع ہے اور شوق ہے جستجو ہے اور لگن ہے تڑوں پر طلب ہے وہ زیادہ ہے تو ہر پہلو کو دیکھیے اور کسی نیکی کو حقیق نہ جانے شریعت میں بڑی ہے دیکھیے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مومن کے لیے دعا کر دے مغفرت کی تو اللہ رب العزت اس مومن کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے گا اور اگر دو کے لیے کر دو تو دو گناہ معاف ہو جائے دس کے لیے کرو دس گناہ معاف ہو جائے اور اگر رب فرلی والے والے دئی ہے وہ دل منہ میں نہیں سارے منہ میں کے لیے کر دو اور دل میں نیت یہ ہو کہ جو اب تک پیدا ہو کے مر چکے ہیں اور جو آج موجود ہیں اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں تو یہ کروڑوں اربوں اور خربوں کی تعداد بنتی ہے ایک نماز کی چار رکعت میں تین رکعت میں یا دو رکعت میں بار بار یہ دعا آ رہی ہے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں دیکھیں ایک دن میں کتنی خربوں نیکیاں کمائی جا سکتی لیکن کسی قسم کا دل میں شک نہ ہو یہ دو شرطیں بڑی طوی ایک حصول ثواب کی پوری امید دوسرا پیغمبر اسلام کے ہر خبر کی تصدیق کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان حق ہے سچ ہے یہ کے کمانے کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بازار میں داخل ہو اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف اللہ جو بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے یہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے دس لاکھ نیکیاں عطا پردی کوئی کسی قسم کا شک نہ ہو دل میں اللہ رب العزت دینے والا ہے آدم ہوش شہی اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں کوئی کام اس کی قدرت سے ماورا نہیں ہر کام اس کی قدرت کے تحت ہر چیز پر قادر اس کے خزانے اور اس کی رحمتیں وہ شمار نہیں کی جا سکتی زمین پر موجود پانی روشنائی بن جائے اور ایسے سات سمندر اور آ جائیں روشنائی بن کر اور موجود درخت کی ایک ایک شاخ میں سے کلمے نکال لی جائیں اور اللہ کے کلے بات اس کی نعمتیں لکھنے دکھنے بیٹھ جائیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا روشنائی ختم ہو جائے گی کلمے گھس جائیں گی لکھنے والے ختم ہو جائیں گے مگر پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اس لیے پیارے دینا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی طلب کرو جنت پھر دور طلب کیا کرو یہ نہ سوچو کہ میں چھوٹا ہوں کوتا ہوں اور یہ طلب بہت بڑی ہے بالکل نہیں اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں تو پھر اللہ کی طرف انعامت کا اور تعلق کا یہ بڑا قوی راستہ ہے انسان بیٹھے بیٹھے ذکر روزگار کر لے گھر سے نکلا دس بیس کلومیٹر کا سفر آج کل آسان ہے رستے میں کئی بازار آتے ہیں کہ دعا پڑ دیں ملینوں بلینوں بلین اسے حاصل ہو سکتی ہیں لیکن کسی قسم کا شک نہ ہو اس کی جو رحمت اور اس کا اجر ہے اس کی پوری پوری امید ہو اور جو نبی اسلام کی احادیث ہیں ہر حدیث کی تصدیق ہو اور کسی حدیث پر شک نہ ہو شک کرنے والے جہنمی ایندھن ہیں اللہ ہمیں ان ان کی نحوسوں سے بچا کر رکھے اور اللہ ہمیں سچے دین پر قائم رکھے اور پیارے پیغمبر کی احادیث سے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو منور رکھے یہ سلسلہ مبارکہ کامیابی کے جواہر اپنے اندر رکھتا ہے اللہ پاک باقاحادیث محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما دے اور پیدا فرما دے بلکہ دین کی سماحت پر آپ غور کریں کہ بعض اوقات ایک انسان بیٹھے بیٹھے بے تحاشا اجر حاصل کر سکتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیا کرتے تھے کان یعلمنا تشہد کما کان یعلمنا سورت من القرآن جیسے رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی کوئی صورت یاد کروایا کرتے تھے اسی طرح تشہد بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے بلکہ فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور مجھے مجھے تشہد سکھایا اس سے بعض لوگ دو ہاتھ سے مسافے کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ وہ مسافہ نہیں ہے جو مسافر ذہنوں میں آتا ہے وہ وہ ہے جو ملاقات کے وقت کیا جاتا ہے اند لکھا اور وہ ایک ہاتھ سے سننے تھے دو ہاتھ سے نہیں دو ہاتھ سے بدت یہ مسافہ وہ مسافہ ہے جو ایک استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ تھام لے ادراہ محبت یا اس نیت سے کہ اس کے التفاط کو اس کی توجہ کو اپنی طرف مبزول کرا لو تاکہ وہ بیدار رہے ہوشیار رہے اس میں سارے پہلو کار فرما ہوتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ میرا ہاتھ نبی اسلام کے دو ہاتھوں میں تھا اور آپ مجھے تشہد کی تعلیم دے رہے تھے اور ایک ایک لفظ میں یاد دلاتے کراتے جیسے قرآن یاد کروایا کرتے تھے کہ کہیں ایک زبر دیر کی غلطی بھی نہ آ جائے اس تشہد میں السلام علیہ وعلى عباد الله اللہ سوال ہے سلامتی کی دعا ہے کہ یا اللہ ہم پہ سلامتی عطا فرما دے اور اپنے سارے نیک بندوں پر جتنے بھی نیک بندے اس کائنات میں موجود ہیں کہ جو فوت ہو چکے سب پر سلامتی عطا فرما دے بڑی وسیع دعا ہے علماء نے اس سے یہ سندر کیا کہ ایک بندہ اگر نیک بن جائے تو اسے یہ دعا حاصل ہو سکتی ہے یہ دعا نیکوں کے لیے ہے بروں کے لیے نہیں ہے یہ دعا اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرنے والوں کے لیے تو ایک شخص اگر اپنے آپ کو نیک بنا لے اور نیکی کے منہج پر قائم ہو اور تقوا کی بنیادوں کو سمجھنے والا ہو اس پر چل نکلے کوئی گناہ سرزد ہو تو فوری توبہ کر لے وہ سال میں سے ہے تو جتنے بندے نماز پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ان کی دعا اس تک پہنچے گی ضرور پہنچے گی تو صالح ہونا اس دعا کے استحقاق کی دلیل ہے تو بندہ گھر بیٹھے بیٹھے کروڑ ہاں لوگوں کی اس دعا کا مزداف بن سکتا ہے اور یہ سب شریعت کی سماعت بس شرط یہ کہ انسان نیک ہو جائے نیک بن جائے اس دعا کا مزداف وہ لوگ ہیں جن میں نیکی ہو تقوی ہو پرہیزگاری ہو عمل صالح کی رغبت ہو سنت کی اتباع کا شوق ہو اور عملی طور پہ سنت کی اتباع کرنے والا ہو اور اگر بطخ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری توبہ کر لے اللہ کی طرف انعامت کر لے وہ سال میں سے ہے اور ہر سال بندہ جملہ مومنین کی اس دعا کا مستحق بن سکتا ہے خواب وہ عرب میں ہو عجب میں ہو کوئی بھی ہو یہ دعا کرے گا اور تشہد میں یہ پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ہر نیک بندے کو یہ دعا پہنچے گی اور حاصل ہوگی تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ شریعت کتنی بابرکت ہے اور تعلق میں دین کتنا مبارک ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل کس قدر اللہ کے رضا کا باعث ہے یہ پرفتن دور اس عمر کا متقاضی ہے کہ ہم ہر نیکی کو غنیمت سمجھیں اور ہر نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور یہ زندگی کا خاتمہ کسی لمحے ہو سکتا ہے یہ وقت سب پر آنا ہے اچانک آنا ہے اور آج کیونکہ ایک پرفتن جو ہے حالات کا ہمیں سابقہ ہے تو پھر ہم اس وقت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور تیاری کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی امور ہیں معاملات ہیں ان کو سنوار لیں اس طرح بندوں کے حقوق اور بندوں کے معاملات ان میں بھی استقامت کے رویش اپنا لیں اعتدال کے منج کو اپنا لیں اور پھر ہمارے صالحہ خواب عمل حجم کے اعتبار سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اسے اختیار کر لیں اور اسی تناسب سے گناہوں سے اجتناب کی کوشش کریں یہ اپنے آپ کو سمجھا دے کہ جس طرح ایک چھوٹی سی نیکی ہماری بخشش کا باعث بن سکتی ہے اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہمارے عذاب کا سبب بن سکتا ہے وسلم کی حدیث ہے کہ کی میں پلم عائشہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچانا چھوٹا گناہ بھی بعض اوقات مہلک ہو سکتا ہے اور چھوٹے گناہوں کی اگر کثرت ہو تو ریت کے ذروں سے پہاڑ بن سکتا ہے اور چھوٹی چھوٹی تنکوں سے ایک مضبوط بانس بن سکتا ہے وہ چھوٹے گنا بڑے بن سکتے ہیں اور بندوں کی بربادی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں جھونک دیا گیا ایک بلی کو پیاسا مارنے کی وجہ سے ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا گیا حالانکہ وہ حج کرنے گیا تھا صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ حاجیوں کے سامان کی چوری کرنے لگا ایک شخص کو جہنم میں جھرم دیا گیا کہ اس نے بدعقیدگی عقیدگی کا مظاہرہ کیا کہ ایک مکھی غیر اللہ کے نام چڑھاوے کے طور پر پیش کر دے تو ایک معصیت بھی بندوں کی بربادی کا پیغام بن سکتی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے جنت دی جنت کی ساری نعمتیں حلال کر دی ایک دانے سے روک دیا اسی کو چک بیٹھے اللہ نے جنت سے نکال دیا تو اس طرح کے بہت سے رمود آپ کو شریعت سے ملیں گے اور مشاہد آپ کو ملیں گے تو اس تعلق سے غور کیجیے اور سوچیے اور پھر ان حالات میں اپنے سارے امور درست کرنے کی کوشش کریں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں اور یہ سارے اذکار توحید کی مفتاح ہیں توحید کے تعلق سے ایک صحیح اور قوی جو فہم ہے وہ حاصل کریں یہ کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے اللہ پاک ہمیں اپنی رضاس سے نواز دے اور ہمیں یہ منحج عطا فرما دے اپنے عقیدے کی صلاح کریں عمل کی صلاح کریں اللہ ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والی زبان بنا دے ایک صحابی نے کہا بھائی اللہ وسلم بوڑھا ہو چکا ہوں اور ہڈیاں بوسیدہ ہونے والی ہیں جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہے بہت بڑے بڑے اعمال کرنے سے قاصر ہوں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو آسانی سے کرتا رہوں اور اللہ کی رضا تک پہنچ جاؤں تو رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم بڑی بڑی دعائیں بڑی بڑی صورتیں یاد کرنے سے تاثر ہوں کوئی چھوٹا ذکر بتا دیجیے کہ میں اس کو اپنا لوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الا اللہ واللہ اکبر کی تعلیم دی اتنے یہ قوی کلے بات ہیں کہ ایک بار کہو گے رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ اس اس چیز سے مجھے محبوب ہیں جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے یعنی پوری کائنات سے سیدھے عرش معلہ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ان کی آواز گونجتی ہے اور فرشتے باتیں کرتے ہیں کہ یہ آواز فلاں کی ہے اس شخص کے کلمات گونج رہے ہیں اس کا نام گونج رہے ہیں کتنی برکات ہیں اس دین میں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دکھانے کا کاج لاتا ہے یہ سوال ہے کہ بے پردہ عورتوں بردر ہے لیکن جو گھروں کے درد اپنی عورتوں میں بے پردہ رہتے ہیں ان کے لیے کوئی گئیز ہے یا نہیں جی ہاں میل ہے ان کے لیے شریعت نے دیوس کہا ہے اور دیوس کے بارے میں میرے کا حکم مطلب ہے کہ وہ جنت کی مجبور نہیں پائے گی شخص ہے جو اپنی عورتوں کو بے پردہ رکھتا ہے بے پردہ لے کر گھومتا ہے ان کو دیوز کہا گیا ہے اور وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوئی جواب نظیقاری ان کی بیگم جو ملکہ تھی بھوپال کی پردہ نہیں کرتی تھی ایک دن دوبار صاحب پردہ نہ کرا سکے حکم دیتے تھے لیکن وہ پردہ نہیں کرتی تھی ایک اثر کے بعد جو سرکاری ایک سواری وکٹوری اس پر وہ سیر کے لیے نکلے شاگردوں نے راستہ روک لیا اور کہا کہ ہمیں ایک حدیث کا معنی سمجھائی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ مزید اسلام سلمان کے سیو جنت کی خوشبو نہیں پائے اس کا کیا معنی ہے تو نواز صاحب نے فرمایا کہ اس کا سارا معنی میں ہوں یہ حدیث ساری میرے لیے ہے میں ہی بتائیے ہوں جو اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا بیگم صاحب بات سمجھ گئی حدیث اور میں نے سمجھ گئی اسی وقت وہاں گھر جانے کا آڈر کیا اور اپنے لیے پردے کا انتظام کیا مستقل ایسا پردہ کیا کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی دیکھ نہ سکا تو اللہ رب عزت تردید رہے گی اس کی پردہ ہماری عورتوں کو حاصل ہوئی یہ آج کا اعلان ایک ادارے کے لیے ہے یہ دیوار کو آگے دلانا ہے یہاں کا دینی ادارہ قائم ہے مسجد بھی قائم ہے ہم نے متعدد بار اس ادارے کا وزٹ بھی کیا ہے طلبا ہے تعلیم ہاں، یہاں جاری ہے کئی یہاں پر کانفرنسوں میں شرکت کا موقع ملا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اللہ رب کی کو دیکھ یہ ادارہ اور ہر ادارہ ہمارے تعاون کا صحت مزاج ہے کیونکہ دینی کا ظاہر ہے کہ کسی کے متفادی ہوتے ہیں ان شاء اللہ یہ سردا جاریہ ہے ساتھ ہی یہاں موجود ہیں ساری حفیظ الرحمان صاحب ہماری جماعت کے نام قربان ان کا شمار ہوتا ہے راگا کو بھی یہاں سے لائے لائیں تو آپ ضرور ان کی خدمت کیجیے تاکہ یہ ادارہ اپنا کام کرتا رہے اس علاقے میں جو شرک و فطرت کی انداز کا ہے اور جہاں بڑے بڑے نام پر کیا سکتا ہے جن میں بڑا بولو بڑے سے انحراف ہے کسی اس علاقے سے منسلک ہے اور اس طرح کا یہ کام جاری ہے دعا کرنے کے ہمارا بزرگ لوگ ان کو توفیت بھی دے اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کے اس عمل میں ہمارا صدقہ جاریہ بھی شامل ہو جائے اور یہ نفع اور یہ صدقہ اللہ کے ہاں